جمعہ کی مقبول ساتھ میں آفیت مانگو عن اب الحسن یعنی ہلال ابن یساف قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فل جمعی لسعت لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فقال رجل يا رسول الله ماذا أسأله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة حضرت ہلال بن یصاف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو پا کر اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کریں